حضرت خویلہ بنت مالک بن سعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے زہار کر لیا تو میں شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس مسئلے میں بحث فرمانے لگے آپ کہتے تھے اللہ سے ڈرو وہ تمہارا چچا ساتھ ہے میں وہاں سے نہ ہٹی تھی کہ قرآن نازل ہو گیا قد سمع اللہ اللہ قول بیان کفارہ تک آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وہ گردن آزاد کرے میں نے کہا اس کے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ دو مہینے متواتر روزے رکھے میں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا ہے روزے کہاں رکھ سکتا ہے فرمایا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے میں نے کہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ صدقہ کرے بیان کرتی ہیں کہ اسی وقت آپ کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آ گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایک اور ٹوکرے یعنی کھجور سے اس کی مدد کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے جاؤ اور اس کی طرف سے یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا زاد کی طرف لوٹ جاؤ یہ بن آدم نے کہا کہ العرق یعنی ٹوکرے میں ساٹھ کھجور آتی ہے امام ابو دابود رحمہ اللہ نے اس روایت میں کہا کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کی طرف سے اس کے مشورے کے بغیر ہی کفار ادا کر دیا تھا اور کہا کہ یہ یعنی اوس بن سامت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو چودہ